بسنی کے باغ جن میں جائیں گے ان کنچی نہر رواں انہیں وہاں ملے گا جو چاہیں اللہ عیسا ہی سلا دیتا ہے پرہیزگاروں کو